حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے شرم آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھوں چنانچہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے آپ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو ستاون